آؤ مل کر جشن ولادت منائیں منائیں مل کر جشن ولادت منائیں ہو دوارا کہ ہو گیا بخشش کا ساما ہو مبارک لے سیا ہو گیا بخشش کا ساما آ گئی صبح بہارا آ گئی صبح بہارا ہو گیا گھر گھر چلانا آؤ مل کر جشن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 سے بھر دو داما باؤ میں کر دشمے منائے مل کر جشن لال منائے آمنا بیوی کے گھر پر آ گیا نبیوں کا افسر آمنا بیوی کے گھر پر آ گیا نبیوں کا افسر جھک گیا ہے سر جھک گیا ہے سر پڑ گئی ہے دھوم گھر گھر گاؤں میں کر کشن لیلا جت منائے منائے کر کشن لیلا جت منائے منائے کر کشن لیلا جت منائے مومنو وقت ادب ہے آمد محبوب رب ہے جائے آگا رب ہے جائے آمد شاہ عرب ہے آؤ مل کر جشن داد منائے منائے مل کر جشن منائی منائے بج رہے ہیں شادیاں نے بت لگے کلمہ سنانے بج رہے ہیں شادیاں نے بت لگے کلمہ سنانے ہر زبان پہ ہیں ترانے ہر زبان پہ ہیں ترانے آمد شاہ عرب ہے آؤ میلاد منائیں منائیں مل کر جشن میلاد منائیں ابر رحمت گیا ہے پہ جھنڈا گیا ہے ابر رحمت گیا ہے پہ جھنڈا گیا ہے باب رحمت آجوا ہے باب رحمت آجوا ہے شاہی عرب ہے آؤں مل کر کشمی میلا منائیں منائے مل نکل کشمی میلا دت منائے کسرے کس کا پتا ہے خشک سارا ہو گیا ہے کسرا کتنا کاپتا ہے خشک سارا ہو گیا ہے ہر طرف سے یہ سدا ہے ہر طرف سے یہ سدا ہے آمد عرب ہم نکل بی داد منائے منائی نکل کر منائے آنے والا ہے وہ پیار کا چمکا ستارا شاہ عرب نے آؤ بھی کر جشن میلاد لادت منائی منائی کر جشن میلاد لادت آتا ہے شاہی حکومت مت فرض ہے جس کی اطاعت آتا ہے شاہی حکومت مت فرض ہے جس کی اطاعت ہر نبی نے دی بشارت ہر نبی نے دی بشارت آمد شاہ عرب ہے آؤ گر جشن میلاد منائے منائے کر جشن میلاد منائے ہونے والی وہ سحر رشک قمر ہے ہونے والی وہ سحر ہے جو سحر رشک قمر ہے وقت میں خیر البشر ہے وقت میں خیر البشر ہے آمد شاہ عرب ہے کر جشن دیت منائے منائے کر جشن ولادت منائے منائے کر جشن جشنی منائے دادت مائ بی بیوی کا جایا والی تاریخ آیا بی بیوی کا جایا بالی تاریخ آیا صبح صادق نے سنایا صبح صادق نے سنایا لو می کر جشن بیداد منائے منائے منائی بھی کر دشمے بھی دادت مدائے منائی بھی کر دشمی بھی دادت مدائے اس جمی میں باپ پر ہوم محمود اس جمیل میں پر ہو بیا وشم چشم و دل کر کا منور سلامات لڑکا آؤ مل کر جشن میلاد منائے منائی مل کر جشن میلاد دات منائی مل کر جشن میلاد داد منائی مل کر جشن میلاد داد منائی مل کر جشن اسی ولاج